بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس جنوری دو ہزار پندرہ اس وقت میں دلی میں ہوں اور اپنے مشن کے ساتھیوں کو ایڈریس کر رہا ہوں جو اس وقت کلکتے میں ہے یہ واقعہ اپنے آپ میں ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے کیونکہ دلی اور کلکتے کے درمیان پندرہ سو کلو میٹر کا فاصلہ ہے قدیم زمانے میں ایسا ممکن نہیں تھا کہ پندرہ سو میل کی دوری سے ایک آدمی بولے اور اسی وقت دور کے مقام پر لوگ اس کی بات کو سنیں تو یہ واقعہ آپ کی ذمہ داری کو یاد دلاتا ہے کہ آپ دعوت اللہ کے ایک نئے دور میں پہنچ چکے ہیں دیکھیے یہ دعوت اللہ کا جو کام ہے اسلامی مشن کا جو کام ہے وہ اپنے آپ میں ایک عالمی مشن ہے کیونکہ سارے انسانوں کے لیے ہے یہ اور انسان دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں تو یہ مشن جب شروع ہوا قدیم زمانے کے تبروں کے ذریعے تو وہ عمل ایک لوکل مشن کی حیثیت رکھتا تھا وہ لکل قومن ہاتھ ؤ بن قلطین اللہ خلافیہ نذیر دو قوم اور لوکل الفاظ تھے تو لوکل آڈینس ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں تو یہ دعوت شروع ہوئی تو عملاً وہ لوکل سطح پر جاری ہوئی پھر دھیرے دھیرے ریسورسز بڑھے سادھن بڑھے تو اس کو پھیلاؤ ملا مثلا جب انسان نے گھوڑے اور خچر کو سواری کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تو حیوانی سواری کے ذریعے یہ مشن چلنے لگا پھر انسان نے کشتیاں بنائی تو سمندری سفر کے ذریعے یہ کام ہونے لگا میسج ایک ہی تھا وہ تھا انسان کو اس کے مقصد حیات سے باخبر کرنا انسان کو جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس سے باخبر کرنا یہی اصل مشن تھا یہ کوئی پولیٹیکل مشن نہیں تھا یہ صرف حقیقت حیات سے باخبر کرنے کا مشن تھا تو پھر جب انسان نے کشتیاں بنائی تو باری سفر کے ذریعے کام ہونے لگا پھر کمیونیکیشن بڑھا یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں گلوبل کمیونیکیشن پاسبل ہو گیا ہے اسی کی علامت ہے کہ میں اتنی دور سے آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں تو آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ اس دعوت اللہ کی جو ہسٹری ہے اس ہسٹری کے غالباً فائنل فیز میں ہیں اس لیے کہ دعوت ستاروں اور کاکشاؤں کے لیے نہیں تھی انسانوں کے لیے تھی اور انسان اسی زمین پر آباد ہوا ابھی بھی زمین پر آباد ہے تو اب جانتے ہیں آپ کے سارا جغرافیہ معلوم ہو چکا ہے زمین کے تمام مقامات انسان کے لیے اس قابل ہو گئے ہیں کہ انسان وہاں سب پہنچے عالمی زبانیں وجود میں آئی ہیں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا وجود میں آیا ہے اگر دیکھ کے زمین پر بسنے والے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا اب آخری حد تک ممکن ہو گیا ہے تو آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں اور مزید یہ بات ہوئی کہ ہمارے ساتھی اس بات کو شوری طور پر جان چکے ہیں چانچہ اب انہوں نے لوکل دعوت سے آگے بڑھ کر نیشن لیول پر دعوت شروع کر دی ہے اس کے علاوہ باہر کے سفروں میں دنیا کے مختلف مقامات پر یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اصل میسج کی بات ہے کہ اللہ کے کریشن پلان سے لوگوں کو باخبر کرنا اس میں تو کوئی نئی بات ہمیں کرنا نہیں ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان کو پیدا کیا اللہ نے یہ زمین پر بسایا تو ایک محدود مدت کے لیے اور یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر یہاں جیسا آدمی عمل کرے گا اسی مطابق وہ موت کے بعد جو ابدی دور آنے والا ہے زندگی کا وہاں کے لحاظ سے انسان کے لیے بھلائی کیا ہے کامیابی کیا ہے اس کو جاننا اور اس کے مطابق کام کرنا تو یہ تو ایک ہی پیغام ہے جو ابدی طور پر مطلوب ہے لیکن آپ کو خصوصی طور پر اس شعور کے ساتھ کام کرنا ہے کہ آپ تاریخ دعوت کے غالباً آخری فیز میں ہیں آج اخبار میں ایک خبر تھی کہ سائنسداں یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ انسانی تاریخ اپنے آخری دور میں پہنچ چکی ہے یعنی اب انسان کی تاریخ جو زمین پر بنی تھی وہ اپنے آخری دور میں ہے اور آخری کام جو مطلوب تھا وہ ہمیں کر ڈالنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا جو آخری پیغام ہے اصل پیغام ہے وہ کیا ہے بہت سے لوگ دینی مشن کے طور پر کام کرتے ہیں لیکن ان کا مشن کیا ہے وہ ہے پولیٹیکل مشن ملی مشن مٹیریل مشن اس طرح کے مختلف نشانے انہوں نے بنائے ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کام وہ نہیں ہے جس کے لیے پیغبر آتے تھے آخری پیغبر جس کے لیے بھیجے گئے تو آپ کو اسٹرکٹلی اسی راستے پہ چلنا ہے جو پیغبر کا راستہ ہے اور پیغبر راستہ جو ہے اس کو قرآن میں انضار و تشریح بتایا گیا ہے یعنی انسان کو باخبر کرنا اس بات سے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے اور انسان کی ابدی کامیابی یا اٹرنل سکسیس کا راز کیا ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو پولیٹیکل نظام قائم کریں کوئی سسٹم قائم کریں سوشل سسٹم یا کوئی مسلم سولیشن بنائیں یہ سب کچھ بھی نہیں یہ تو کچھ مسلمانوں نے اپنے طور پر یہ باتیں سوچی اور اس پر کام کرنا شروع کیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے جتنے مشن چلائے گئے وہ سب کے سب اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے یعنی یہ جو دور آیا جو نیا دور جس کو ہم کہتے ہیں جس میں پرنٹنگ پریس آیا اور نئے حالات پیدا ہوئے اور ماڈرن سولیشن کو عروج حاصل ہوا تو اس دور میں نئے حالات پیدا ہوئے نئے مواقع پیدا ہوئے تو مسلم جو رہنما اٹھے اس دور میں وہ سب کے سب کسی اور مقصد کے لیے کام کرنا شروع کیا پولیٹیکل مقصد ملی مقصد سوائزیشن وجود لانا وغیرہ یہ سب دعوت اللہ کا کام نہیں تھا یہ خود ساختہ کام تھا تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ہم نے اپنے لٹریچر میں ان باتوں کو کا ہی واضح کیا ہے جو تقریباً دو سو کتابیں چھپ چکی ہیں تو آپ اس لٹریچر کے ذریعے سے سمجھیں کہ اللہ کا منشا کیا ہے اور اسی کو اپنا مشن بنائیں کسی اور چیز میں اگر آپ اپنے کو مشغول کریں گے تو وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہوگا آپ لوگ اس وقت کلکتے میں ہیں وہاں پر آپ ملاقات ہوگی اپنے مشن کے ساتھیوں سے اس کے علاوہ دوسرے لوگوں سے آپ ملاقاتیں ہوں گی تو ہر ملاقات کا معاشرہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو اصل میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچے وہ لوگوں تک پہنچے جیسے کل کی خبر آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ان کی عمر تو نبے سال تھی لیکن حکومت کا موقع ملا ان کو صرف نو سال نو سال بس تو انسان اس دنیا میں آتا ہے کوئی حکومت قائم کرتا ہے کوئی دولت کماتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے لیکن علامتی طور پر میں کہوں گا کہ سب کو صرف اس دنیا میں نو سال کی مدت ملتی ہے بس تو یہی بات آپ کو خود جاننا ہے یہی بات آپ کو لوگوں کو بتانا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین کا صحیح فام عطا فرمائے اور اللہ کی مشاع کے مطابق آپ کو کام کرنے کے مواقع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تاکہ دنیا میں بھی آپ اللہ کی نصرت پائیں اور آخرت میں بھی آپ اللہ کی نصرت سے کامیاب ہوں اسی دعا کے ساتھ میں اس وقت اپنی بات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ